الا بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من ذكرني في خلوة ذكرتها في خلوة ومن ذكرني في مجلس ذكرتها في مجلس ومجلس افضل من مجلسك او كما قال صلى الله عليه وسلم صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں اور بھائیوں میں سنتے ہوئے آ رہا تھا اس میں جو بات پہلے ذکر کی گئی اسی کو میں پہلے نقل کروں کہ کسی بھی بات میں دھیان کا ہونا بہت ضروری ہے انسان کا دھیان کسی بھی چیز میں نہیں ہوتا تو وہ ناکام ہوتا ہے ایک مثال لے لیجئے کہ آپ ٹرین پر گئے اور ٹرین پر آپ کا دھیان نہ رہا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی ٹرین نکل جائے گی اور آپ کا مقصد فوت ہو جائے گا اگر حساب کرنے کے لیے بیٹھے اور آپ نے دھیان نہ دیا تو موتا سا مسئلہ ہے کہ حساب میں گڑبڑی ہو جائے گی یا تو وہ ایک نقطہ بڑھا دے گا تو سو کے ہزار ہو جائیں گے یا وہ ایک نقطہ گھٹا دے گا تو سو کے دس ہو جائیں گے جس کے نتیجے میں ہمارے اور ان کے درمیان ایک بڑا جھگڑا کھڑا ہو جائے گا جھگڑے کی بنیاد ہمارا دھیان نہ دینا حقیقت حال یہ ہے کہ کسی بھی بات میں اگر میرا اور آپ کا دھیان نہیں ہے تو ہم ناکام ہوں ٹھیک اسی طریقے سے شریعت متحرہ کے بعد میں اگر میرا اور آپ کا دھیان نہیں ہے تو یہ ہر جمعہ کی مجلسیں جو ہو رہی ہے اور جمعہ کو آپ مختلف باتوں کو سن رہے ہیں اور محض بنیاد تقریر ہی تقریر یا واہ واہ یا یہ کہ یہاں جمع ہو کر کے مزہ آ گیا بہت اچھی بات کہہ دی یا کوئی تفریحی دو تین کلمات بول دیے اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ یہاں کی ہر مجلس اور یہ جگہ اور یہ مسجد اور یہاں کی در و دیوار کل قیامت کے دن کہیں ہمارے خلاف کھڑی ہو کر یہ نہ کہیں کہ اللہ مجھ پر بیٹھ کر تیری باتیں سنی تھی اور تیرا غدار بنا ہوا تھا اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرانی ہے للجامل مرتن و لل جاہل کو ایک سزا اور جاننے والے کو دو سزا ہوگی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کہیں واہ واہ کی غرض سے یا ٹائم پاس کی غرض سے یا مزہ آتا ہے اس غرض سے ہم ایک جگہ پر جمع ہو کر کے جیسا کہ آج فضا بنی ہوئی ہے اس بات کی کہ تقاریر کا ایک ماحول بنا ہوا ہے کہیں تین پروگرام کہیں پانچ پروگرام کہیں آٹھ پروگرام کہیں دس پروگرام اور ان تقاریر کے سننے والوں کی زندگی اگر دیکھی جائے تو ان کی روزانہ کی فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے یا تو سیرے سے پڑھتے ہی نہیں یا قضا ہو رہی ہے ظاہر سی باتیں کہ مرضی مولا پر میں نے اور آپ نے اگر زندگی نہیں گزاری تو آپ یہ بتائیے کہ کیا ہماری یہ تقاریر ہم کو کچھ کام آ سکتی ہے سب سے پہلے تو ہمیں دھیان رکھنے کی ضرورت ہے اور دھیان ہمارا یہ ہو کہ اللہ کی اور نبی کی کہی سنی جانے والی باتیں یہ ہماری زندگیوں میں اتر جائیں اگر میں نے اور آپ نے اس پر دھیان نہیں دیا تو دھیان نہ دینے کے نتیجے میں جیسے گاڑی چھوٹ جاتی ہے حساب میں گڑبڑی واقع ہو جاتی ہے اسی طرح موت کے وقت وہ گڑبڑی واقع ہو جائے گی کہ پھر مرنے کے بعد کی ساری زندگی میں تلافی کرنا چاہیں گے نہیں ہو پائے گی اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو دار العمل بنایا ہے اور آخرت دار الجزا ہے دار البدلہ ہے دار الحسان ہے دار العطا ہے تو جو کچھ کرنا ہے وہ تو یہی کرنا ہے مرنے کے بعد تو کوئی چیز کرنے کی ہے ہی نہیں اسی لیے آپ جنت کی ساری ہسٹری اور تاریخ کو پل لیں تو پوری جنت میں آپ کو کوئی عمل نہیں ملتا ہے نہ آپ کو کوئی نماز ملتی ہے نہ آپ کو کوئی سجدہ ملتا ہے نہ آپ کو وہاں روزہ ملتا ہے نہ آپ کو وہاں زکوٰۃ ملتی ہے نہ آپ کو وہاں حج مل رہا ہے کچھ نہیں ہاں کچھ روایتوں میں وہ جو مل رہا ہے کہ اللہ اپنے دیدار کی اپنی زیارت کروائے گا اپنا دیدار کروائے گا اپنے پردوں کو ہٹائے گا اس سے پہلے اللہ یہ سوال کرے گا کہ میرے بندو تم مجھ سے کچھ مانگو تو بندے کہیں گے کہ اللہ تو نے تو سب کچھ ہمیں دے دیا ساری ہی چیزیں عطا کر دی ہے اس لیے کہ بندوں کی نظر بہت سے بہت کیا ہو سکتی ہے بندوں کی نظر شاندار ایک بنگلہ ہو بندوں کی نظر شاندار کھانا ہو بندوں کی نظر شاندار حویلی ہو بندوں کی نظر شاندار بیوی ہو بندوں کی نظر اسی پر ہوا کرتی ہے انسان کی زیادہ سے زیادہ سوچ اگر آپ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ آپ اس دنیا میں سب سے اونچی کون سی چیز چاہتے ہیں تو آپ کی تمنا کیا ہوگی ایک اچھا بنگلہ ہو ایک بہترین گاڑی ہو ایک شاندار بیوی ہو ایک دو تین بیویاں ہو اور اس کے ساتھ بہتر سے بہتر یہ بندے کی ایک سوچ ہے اور سوچ کی انتہا ہے اور یہ تو ساری چیزیں وہاں مل ہی چکی ہوگی بنگلے کا حال تو یہ ہوگا کہ دنیا میں اس نے اگر پانچ ہزار فت میں بنگلہ بنا لیا تو لوگ دیکھنے آئیں گے اللہ کہتا ہے میں تجھے وہ بنگلہ دینے والا ہوں کہ تیز رفتار گھوڑا ساٹھ سال تک ساتھ نہیں ساٹھ سال تک اگر تو دوراتا رہے تو ابھی تیرا بنگلہ ختم نہیں ہوگا مکان کا حال ہوا بیویوں کا حال یہ ہوا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ادنا جنتی کو ہم بڑے جنتیوں کی بات تو اور ہے ادنا جنتی کا عالم یہ ہوگا کہ تعالی شان ہو اس کو تیس چالیس عورتوں سے نوازیں گے اور اعلی جنتیوں کا ہار روایتوں میں اسی اور نبے اور سو تک کی عورتوں کا تذکرہ ملتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا ہی میں اللہ نے آپ کو وہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ روایت میں جب یہ مسئلہ آتا ہے اللہ کے نبی نے ایک رات میں اپنی نو بیویوں پر دورہ فرمایا یہ ایک کنائے کی بات ہے مطلب جس میں اشارہ تھا کہ آپ نے نو بیویوں سے ملاقات کی مجامات کی تو اس موقع پر راوی حدیث سے یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی کو اتنی طاقت تھی کہ ایک رات میں نو بیویوں سے ملاقات کر لیں تو راوی حدیث صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیتے ہیں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نو نہیں بلکہ تیس آدمیوں کی طاقت تھی اور پھر راوی حدیث وضاحت کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے تیس آدمی نہیں جنت کے تیس آدمیوں کی طاقت تھی اور جنت میں ایک جنتی کو ایک سو عورتوں کی طاقت دی جائے گی اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا ہی میں تین ہزار آدمیوں کی طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی یہی وجہ ہے کہ ہم ان مستشرقین اشکال کرنے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے نبی پر حوث اور خواہش پرستی کے اشکالات کر رہے ہو ہمارے نبی کو تین ہزار عورتوں کی طاقت ہوتے ہوئے اس نے اپنی بھر جوانی سے لے کر برہاپے تک صرف ایک عورت پر گزارا فرمایا اور وہ بھی وہ عورت جو تین جگہوں سے بیوہ ہو کر کے آئی تھی خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جب تک وہ حیات رہی اللہ کے نبی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا اور ان کا انتقال تب ہوا ہے جب اللہ کے نبی باون سال کے ہو چکے تھے اور خدیجت القبرا سے نکاح چالیس سال کی خدیجہ ہیں اور اللہ کے نبی پچیس سال کے ہیں پچیس سال میں کیسا شباب ہوتا ہے جوانی ہوتی ہے اور اس جوانی میں ہر ایک مجنون ہوتا ہے پاگل ہوتا ہے دیوانہ ہوتا ہے اپنی جوانی کو کہاں کہاں لگاتا ہے ایسی بھر جوانی میں میرا نبی تین جگہوں سے بیوہ ہو کر آنے والی چالیس سال کی بری عورت سے نکاح فرما رہے اور جب تک وہ زندہ رہی آقا نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا جب نبی کی عمر باون سال کی ہوئی تو خدیجت القبرا قریب ستر کے قریب پہنچ چکی تھی اور اس وقت کا انتقال ہوا خدیجت القبرا کا بتائیے جس کی پچیس سے لے کر باون سال تک کی پوری زندگی افافیت پاک دامنی اور انتہائی درجہ متانت اور سنجیدگی اور انتہائی درجہ جس نے پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزاری ہو کیا وہ کبھی خواہش پرست ہو سکتا ہے خواہش پرست تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے مندروں میں بیٹھ کر کے لڑکیوں کو بھگایا اور خواہش پرست تو وہ لوگ ہیں جو تمہارے گرجا گھروں میں بیٹھ کر کے منو تیل کھا کر کے لڑکیوں کو آبادی کے اوپر لے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو سنیاسن کہتے ہیں لیکن سنیاس نہیں ہے وہ تو لوگوں کی عورتوں سے اور لوگ لوگوں کی بیٹیوں سے کھلونا کھیل رہے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو تین ہزار آدمیوں کی طاقت اور وہ ایسی پاک دامن زندگی گزار رہا ہو اس کی کوئی نظیر نہیں پیش کر سکتا اس شریعت کے اندر ایسا نبی اور جس پر یقین تھا اہل مکہ کو بھی جس پر یقین تھا مکہ کو بھی جن اسی لیے تو آپ مکہ والوں کے سارے اشکالات کو پل لیجئے لیکن یہ اشکالات آپ کو کہیں نہیں ملیں گے کہ اللہ کے نبی پر پاک دامنی کے خلاف الزام لگایا ہو یہ تو آپ کو ملے گا کہ اللہ کے نبی کو کہا آپ ساحر ہیں جادوگر ہیں اس لیے کہ آپ کی باتوں کے اندر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں تو جادوگر کہہ دیا یہ تو آپ کو ملے گا کہ آپ کو مجنون کہا پاگل کہا یہ تو آپ کو ملے گا کہ آپ کے قرآن کو شعر کہا اور شاعر کہا آپ کو شاعر ملے گا شعر ملے گا مجنون ملے گا پاگل ملے گا ساحر ملے گا جادوگر ملے گا یہ تو سارے عنوانات سے اللہ کے نبی کو بلایا گیا لیکن یہ کہیں نہیں ملے گا کہ تو زیادہ عورتوں رکھنے والا اور تو بدسینت ہے اور تو نالائق ہے اور تو فلاں ہے اور تو فلاں ہے الیاز باللہ تو اب آپ بتائیے اس وقت کے لوگ اللہ کے نبی کو زیادہ پہچانتے ہیں یا نبی جن میں رہتے تھے وہ زیادہ پہچانتے ہیں ان کی طرف سے کسی اس کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پاک دامن شخصیت گزری ہے اور ایسی شخصیت گزری ہے کہ جن کے اوپر کسی کو انگلی رکھنے کا موقع نہیں ہے اور یہ جتنے اشکالات ہیں یہ سب کے سب واہی اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں ایک پلان اور ایک پری پلان اور یہ جو ہے لوگوں کے ذہن کو واش کرنے کے لیے اور برین واش کرنے کے لیے اس طرح کے اشکالات بنائے گئے ہیں لیکن ان اشکالات کے پیچھے انہی کے لوگ جواب دینے والے موجود ہیں ہمیں اس کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے خود انہی کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو یہ جواب دے رہے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ کی زندگی ایک انتہائی پاکیزہ زندگی تھی خیر بہرحال میں اس موقع پر کسی اور موقع پر عرض کروں گا اس طرح کے بہت سارے اشکالات کے سلسلے میں میں تو کچھ اور کہہ رہا تھا کہ انسان کی سوچ سب سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے یا تو یہ سوچتا ہے کہ بہترین مکان ہو مکان کا تو عالم یہ ہوگا اور وہاں بیویوں کا عالم یہ ہوگا کہ ادنا جنتی کو اتنی بیویاں ملے گی اعلیٰ جنتی کا تو حال ہی کیا رہے گا وہاں نہروں کا عالم یہ ہوگا کہ یہاں پانی کی نہر کے لیے تھوڑی بہت مشقت بھی کرنی پڑتی ہے وہاں کوئی مشقت نہیں نہر یا تو دودھ کی جاری ہے شہد کی جاری ہے پانی کی جا رہی ہے جو چاہے آپ پی لیجئے دنیا میں تھوڑی سی لفٹ کو اٹھانے کے لیے سوئچ آن کرنا پڑتا ہے وہاں سوئچ آن آف اور کرنے کی ضرورت نہیں انسان کے خیالات پر حق تعالی اس کی مسحری کو اور اس کی چارپائی کو اوپر لے جائے گا پھر نیچے لے آئے گا اس کی تمنا ہوگی اس کے مطابق اس کے سامنے کھانا حاضر ہوگا اور پھر وہ دیکھے گا تو پہلے ہی کی طرح ہوگا لیکن ذائقے بدلتے رہیں گے ہر موقع پر جیسا چاہے گا ویسا ذائقہ ملے ملے گا تو انسان کی سوچ کھانے کے اعتبار سے ہوتی ہے مکان کے اعتبار سے ہوتی ہے بیوی کے اعتبار سے ہوتی ہے یہی تو انسان کی سوچ ہے جنت میں یہ ساری چیزیں جب مل جائے گی اللہ پوچھیں گے میرے بندو مجھ سے مانگو اب یہ سوچیں گے اللہ کیا مانگے تو نے تو سبھی کچھ دے دیا ہے ہم تج سے مانگے تو کیا مانگے تو اللہ کہیں گے دو چیزیں ابھی باقی رہ گئی ہے خود ہی اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ دو چیزیں رہ گئی ہے ایک تو ہے میری زیارت تمہیں میرا دیدار کہاں ہوا تم نے تو مجھے دیکھے بغیر سجدے کیے تھے تو میری زیارت کہاں ہوئی تمہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سامنے سے مسلم شریف کی روایت ہے کے پردوں کو اٹھوائے گا اور سارے کے سارے پردے کھلیں گے اور اللہ کی زیارت ہوگی یہاں تک کی روایت تو امام مسلم وغیرہ نے نقل فرمائی حضرت الامام علی متقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اسی سرزمین گجرات کا ایک بہت بڑا محدث گزرا ہے اور جس نے سولہ جلدوں کے اندر ایک بہت بڑی حدیث کی کتاب لکھی ہے کنز المال وہ اس سرزمین گجرات کا ایک محدث جلیل گزرا ہے وہ ایک روایت نقل کر رہا ہے اس زمین پر بہت سارے محدث پیدا ہوئے ہیں سرزمین گجرات پر لیکن افسوس پھوتی قسمت ہماری کہ ہم گجراتیوں کو ہمارے ہی محدثین اور مفسرین کا پتہ نہیں ہے اس سرزمین گجرات پر علامہ محمد بن حسن المفسری جو ایک بہت بڑا احمد آبادی ایک مفسر قرآن گزرا ہے جس نے دو جلدوں کے اندر ابھی پرسوں میرے پاس ایک کتاب آئی اس میں ان کی پوری زندگی ان کی تفسیر اور ان کی تفسیر کا عجیب حال ہے کہ ان کی تفسیر چھپی نہیں اہل گجرات کے پاس موجود نہیں ہے افسوس کہ لندن کے میوزیم میں وہ تفسیر موجود ہے ان کا قلمی نسخہ لندن کے میوزیم میں موجود ہے اور ان لوگوں کو ان اکابر کی تفسیروں کی کچھ قدر ہے تو انہوں نے اپنے پاس رکھی ہے اسی طرح علامہ مہائمی رحمت اللہ علیہ جن کے نام پر ماہم پڑا ہوا ہے بمبئی جاتے ہوئے یہ گجرات ہی کا ایک بہت بڑا محدث اور مفسر ہے جس نے دو جلدوں کے اندر قرآن کریم کی تفسیر لکھی اور بڑی عجیب طرح کی یہ تفسیر ہے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ کی وہی تفسیر فرماتے ہیں جو قرآن کا جو سورت کا موضوع ہوتا ہے یعنی سورت کا جو مضمون ہے اسی کے مطابق بسم اللہ کی تفسیر فرماتے ہیں کتنے مفسرین کتنے محدثین اس سرزمین گجرات پر پیدا ہوئے چھوڑیے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ہم ہم لوگوں کو ہم ہندوستانیوں کو اپنے اکابر کی وہ تاریخ اور اپنے اکابر کی وہ قربانیاں کہ جو اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے دی تھی کسی ایک جوان کو اچھا، اٹھا کر کے پوچھ لیجئے کہ کیا آپ کو حسین احمد مدنی کی زندگی یاد ہے کیا آپ کو شیخ الہین کی زندگی یاد ہے کیا آپ کو قاسم نانوتمی کی زندگی یاد ہے امداد اللہ کی زندگی یاد ہے احمد شہید کی زندگی یاد ہے اسماعیل شہید کی زندگی یاد ہے حضرت مولانا ظفر احمد صاحب خان کی زندگی یاد ہے ان سب کی زندگیوں کو اٹھا کر کے پوچھ لیجئے ارے یہ گاندھی اور یہ جواہر لال نہرو اور یہ پلا اور پلا یہ سب بات کی پیداوار ہے اس سے پہلے ہمارے گجرات ہمارے اکابر نے قربانیاں دی آپ پرانی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں سب سے پہلے اس سرزمین ہند کے لیے جو ہے قربانیاں دینے والے وہ ہمارے اقادل ہیں اور ایک ایک کا واقعہ اگر آپ پڑھیں گے تو دل ہل جاتے ہیں حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانے سری رحمتہ اللہ علیہ پانی پت کے جیل میں جب آپ کو رکھا گیا تو ایک کتے کے پنجرے میں آپ کو رکھا گیا آپ پوچھئے اگر انصاف ہے ان کے پاس تو یہ آپ کو بتائیں گے پانی پت کی جیل سے پوچھ لیجیے آپ اور اگر پانی پت کی جیل کا جیلر موجود ہو تو اسے آپ پوچھ لیجئے کہ ایک کتے کے پنجرے میں حضرت کو رکھا گیا اور دونوں طرف سے سلاخ ہے اور پیچھے سے بھی سلاخ اور اگر حضرت یوں پھرتے ہیں تو سلاخیں لگتی ہے ادھر پھرتے ہیں تو سلاخیں لگتی ہے پیچھے پھرتے ہیں تو سلاخیں لگتی ہے چاروں طرف سے سلاخوں میں گھیرے ہوئے اس حالت میں کتنے دن گزارے حضرت نے بائیس سال بائیس دن بیٹھے بیٹھے گزار دیے ایک دو دن بائیس دن بیٹھے بیٹھے گزار دیے نہ سونا ملا نہ کچھ نہیں جیلر آ کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے مسئلے میں رجوع کر لیجئے اور ہماری طرف آ جائیے ہمارے جاسوس بن جائیے ہماری طرف سے تھوڑی سی جاسوسی کر لیجئے ہم آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے عزت دے دیں گے عہدہ دے دیں گے حضرت نے فرمایا کہ میرے نبی نے مجھ کو اپنا ایمان بیچنے سے منع فرمایا ہے یہ حضرت کا جواب ہے اندر بیٹھے بیٹھے ارے ایمان پروسو منافقوں کی اس وقت کمی نہیں ہے مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے پرائے نہیں ہیں اپنے ہی ہیں اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے اپنے ہی ہیں اور اپنوں سے جتنا نقصان پہنچائے اتنا دوسروں سے نہیں پہنچا حضرت مولانا نے فرمایا میں ایمان فروش نہیں ہوں کہ میں اپنا ایمان بیچ دوں دو دن نہیں گزرے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور حضرت سے معانقہ فرمایا اور حضرت سے فرمایا تم نے ایمان کی عزت رکھی ہے میں تمہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت سناتا ہوں خواب میں حضرت کو جنت کی بشارت سنائی گئی خواب میں حضرت کو جنت کی بشارت سنائی گئی حضرت قاسم لالو اللہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ موضوع نہیں تھا میرا لیکن بات چھر گئی تو میں بتا دوں حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب مالتا کی جیل میں کالے پانی کی سزا دی گئی کالا پانی کی سزا وہ بھی ایک صرف ہم سنتے ہیں بولتے ہیں ورنہ تصور کریں تو ہمارے دل ہل جاتے ہیں کالے پانی کا مطلب یہ ہوتا ہے دنیا سے الگ تھلگ بالکل ایسی جگہوں پر ڈال دیا جائے جہاں بدبو دار چیزیں کھانے کو ملے ہر وقت ہوائیں بدبو دار ہو ہر وقت کا نظام انتہائی درجہ اور وہاں کا عالم کیا ایسے لوگوں سے ہمارے بڑوں سے بیت الخلاء اٹھوانے کا کام لیا گیا حضرت شیخ الین نے خود بیت الخلا کے ڈبے اٹھائے ہیں اس مالتا کی جیل میں رہتے ہوئے حضرت مدنی رب اللہ عمر کدہ بھی ساتھ ہے رات تین بجے جب اٹھتے ہیں تو حضرت کے کمرے میں ایک سانپ کالا ناگ چھوڑ دیا گیا تھا اس لیے کہ پھانسی کا حکم تو نہیں ہو سکتا تھا اس لیے کہ حضرت پر وہ الزامات یہ ثابت نہیں کر سکے تھے اس لیے پھانسی کا حکم تو نہیں ہو سکتا تھا تاہم حضرت کو مارنے کے لیے ایک کالا ناگ حضرت کے کمرے میں چھوڑ دیا گیا جب تین بجے حضرت مدنی اٹھتے ہیں اور جب جلائی موم بتی کو تو دیکھا کہ کونے میں ایک کالا ناگ بہتا ہوا ہے حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ نے شیخ الین سے فرمایا کہ حضرت استاد محترم یہ کالا کالا ناگ یہاں بیتا ہوا ہے حضرت نے فرمایا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے ہم بھی اللہ کی مخلوق ہے ہم جس کام کے لیے اٹھے اپنا کام شروع کر دیں وضو فرمایا تحجد کی نماز پڑھی اور ذکر میں بیٹھ گئے جو روزانہ کا معمول تھا آپ کے حالات میں لکھا ہے تاریخ طیب میں حکیم الاسلام کاری طیب صاحب نے اس واقعے کو بیان کیا ہے آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت جب لا الہ الا اللہ کا جب ضرب لگاتے تھے دل کے اوپر تو وہ سانپ اپنا سر اٹھا کر زمین پہ پکڑتا جب تک حضرت ذکر میں رہے وہ سانپ مسلسل اپنے سر کو زمین پہ پتکتا رہا اور جب حضرت ذکر سے فارغ ہوئے وہ سانپ نکل کر کے باہر چلا گیا حقیقت یہ ہے من کان اللہ کان اللہ لہو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو ہی جاتا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ ذل شان یقیناً اس کا ہو جاتا ہے ایک تاریخ ہے ہمارے بزرگوں کی آپ پڑھیں ہمارے وہاں حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سولہ سال پہلے خرور دعلوم کے جلسے میں جب تشریف لائے تھے انتقال ہو گیا حضرت شیخ الہینی کے شاگرد تھے اور بہت بڑے آدمی تھے میں نے حضرت سے اس واقعے کی تصدیق چاہی اور میں نے فرمایا کہ حضرت یہ واقعہ میں نے پوچھا کہ حضرت یہ واقعہ میں نے پڑھا ہے تو اس سے متعلق آپ کیا فرماتے حضرت نے فرمایا لا شک ولا ریبا اس میں کوئی گنجائش شک کی نہیں ہو سکتی ہے حضرت شیخ الہند کا یہ واقعہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے یعنی یہ سانپ کا واقعہ بالکل صحیح ہے اور یہ معاملہ حضرت کے ساتھ پیش آیا ہے لیکن سانپ کا کاتنا بہت دور کی بات وہ حضرت کے ساتھ ذکر میں مشغول ہو گیا اس طرح کے واقعات اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے ملیں گے افسوس سر افسوس کہ ہمارے جوانوں کو اپنے بزرگوں کی اپنے اپنے اکابر کی اپنے اپنے تابعین کی اپنے اولیاء کران کی اپنے نبی کی سوانح کا پتہ نہیں ہے آپ ان سے پوچھ لیں تو میدان میں کھیلنے والے کرکٹروں کی پوری زندگی اس نے زندگی میں کتنے رن بنائے کتنے کتنے وکٹس لی اور اس نے زندگی میں کتنی اوور کھیلی ہے اور اسی طرح ایکٹرس کی ساری زندگی معلوم ہوگی اگر معلوم نہیں ہے تو اسلام کے شہدائی کو اپنے آکا کی زندگی ہی معلوم نہیں اپنے بزرگوں کی زندگی معلوم نہیں اپنے اکابر کی زندگی معلوم نہیں اپنے اولیاء کرام کی زندگی معلوم نہیں میرے جوانوں ایسی آوارگی کی زندگی ہم کب تک گزارتے رہیں گے کب تک اسلام سے دور ہوتے ہوئے چلیں گے آئیے اسلام سے قریب ہوئیے اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے بہرحال جو اگلی روایت کا ٹکڑا ہے وہ تو امام مسلم وغیرہ نے نقل فرمایا حضرت علی متقی رحمۃ اللہ علیہ المال میں اگلا جملہ نقل فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن چونکہ اس جملے پر تھوڑا سا کلام ہے اس لیے محدثین نے اپنی صحیح روایتوں میں اس کو جگہ نہیں دی ہے علی یہ متقی اگلا جملہ نقل فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کبریائی کے پردوں کو ہٹائیں گے اور یہ فرمائیں گے مجھے دیکھو تو اس موقع پر جس نے دنیا میں اپنی نگاہوں کی حفاظت جتنی کی ہوگی اللہ کو دیکھنے میں اتنی ہی لذت آئے گی جس نے دنیا میں اپنی آنکھوں کی حفاظت جتنی کی ہوگی گندی جگہوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی اتنی ہی لذت اس کو وہاں محسوس ہوگی اور وہ یہ سوچے گا کاش میں دنیا میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کر کے آیا ہوتا تو اچھا ہوتا میں اپنی نگاہوں کو غلط جگہوں پر غلط عورتوں پر جو ہے ناجائز نگاہ ناجائز جگہوں پر اپنی نگاہوں کو ڈالنے سے اپنے آپ کو بچا کر آیا ہوتا تو بہتر ہوتا اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا اور ایک چیز میری طرف سے ابھی تمہیں نہیں ملی وہ مجھ سے مانگو اور وہ چیز ہے میری رضامندی اب میں تم سے ہمیشہ راضی ہو جاؤں گا کبھی ناراض نہیں ہوں گا دوام رضامندی کا اعلان ہو جائے گا بہرحال میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس دنیا میں انسان جب تک دھیان سے کسی چیز کو نہیں پڑھتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے شریعت پر بھی اگر دھیان نہیں رکھے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ شریعت پر دھیان نہ رکھنے کی بنیاد پر ناکام ہو جائے گا ایسے موقع پر خاص طور پر مجھے اس وقت اس دھیان کی مناسبت سے جو بات عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے دنیا کے اندر پریشانیوں کا سامنا ہر ایک کر رہا ہے شاید ہی کوئی انسان ہوگا جس کو پریشانی کا سامنا نہ ہو بلفا سے دیگر یوں کہہ لیجئے سب کے دل رو رہے ہیں صرف ہوتوں کی مسکراہٹیں اندر میں سب رو رہے ہیں سب پریشان حال ہیں کوئی نہ کوئی مصیبت میں مبتلا ہے کوئی نہ کوئی اور پھر اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو کسی کو ذلیل کرنے پر آتی ہے تو کان کھول کر سن لیجئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ غریبی کے نقشے میں ہی ذلیل کرے ارے وہ ذلیل کرنے کا جب فیصلہ کرتی ہے تو اس کی شان یہ ہے کہ حاکم بنا کر بھی ذلیل کرتا ہے عہدے پر بٹھا کر بھی ذلیل کرتا ہے مقام دے کر بھی ذلیل کرتا ہے منسٹر بنا کر بھی ذلیل کرتا ہے ایم پی اور ایم ایل اے بنا کر بھی ذلیل کرتا ہے دولت کے نقشوں میں بھی ذلیل کر دیا کرتا ہے اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں صاف طور پر یہ فرمایا ہے مالک الملک توت الملک کا منتشا وطنز الملک منتشا اے میرے بندے تو اسباب اختیار کر سکتا ہے لیکن اسباب سے سکون نہیں ملتا اے سی چلانے سے نیند نہیں آتی پیسے کما لینے سے سکون نہیں مل جاتا دولت کا ڈھیر جمع کر لینے سے سکون نہیں ملتا ہے یہ سب اسباب ہیں اور اسباب کے ہوتے ہوئے اگر اللہ نہ چاہے تو بندہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے یہ سارے انسان جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں آیا اسباب کے ہوتے ہوئے ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ اللہ نہ چاہے تو سکون نہیں مل سکتا ہے آپ دیکھ لیجیے اے سی بھی لگی ہوئی ہے اسباب کا ڈھیر بھی ہے دولت کا ڈھیر بھی ہے خوبصورت بیوی ساتھ میں سوئی ہوئی ہے بچے ہیں دوسرے کمرے میں سوئے ہوئے ان سب کے ہوتے ہوئے رات بھر کروتے بدلتا رہتا ہے کیا ہوا بھائی کیا ہوا تجھے کیوں نیند نہیں آ رہی ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کیسے نیند آئے گی اس لیے کہ ہم نے اسباب تو جمع کر لیے لیکن سکون اور جو ہے چین اور اطمینان یہ کوئی مارکیٹ میں بکنے والی چیز نہیں ہے کہ چلو کوسمبا کی مارکیٹ میں جا کر سکون کو ہم خرید کر لے آئے اور چین کو ہم خرید کر لے آئے اور اطمینان کو ہم خرید کر لے آئے اور رات میں اس کا گلاس پی لیں اور ہمیں سکون مل جائے اور چین مل جائے یہ کیفیات ہیں اور یہ کیفیات اللہ عطا کرتا ہے یہ کیفیات ہیں اور یہ اللہ دیتا ہے اللہ کہتا ہے سارے اسباب تو جمع کر لے خوبصورت سے خوبصورت لڑکی کو قبول کر لے دولت کا ڈھیر لگا لے امبال لگا لے اپنے پاس سب کچھ لے لے لیکن میں نہیں چاہوں گا تو کچھ نہیں ہوگا اچھا پھر اب تعالیٰ شاہ فرماتے سارے اسباب کے باوجود تیرا کنٹرولنگ پاور تو میرے ہاتھ میں ہے ظاہر کا کنٹرولنگ پاور بھی میرے ہاتھ میں اندر کا بھی میرے ہاتھ میں ظاہر کا تو اللہ نے قرآن میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے ظاہر کا کنٹرولنگ پاور اللہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں ہے مالک الملک تو تل ملک منتشا ملک میرے ہاتھ میں دینا بھی لینا بھی ساری کرسیوں کے پیچھے تو لڑتا رہے اور سارے لوگوں کو شراب پلاتا رہے پیسے تقسیم کرتا رہے دوڑ بھاگ کرتا رہے مہینوں تک اپنا اپنا بیان دیتا رہے میں نہیں چاہوں گا تو تجھے سیٹ نہیں ملے گی مالک الملک تو تل ملک منتشا وطن سے الملک میں منتشا وہ تو منتشا وہ تو ذل منتشا تو چیئرمین بننا چاہ رہا ہے تو سبیا بننا چاہ رہا ہے تو ممبر بننا چاہ رہا ہے تو اسکول کا فلا فلا ڈائریکٹر بننا چاہ رہا ہے تو یہ اور وہ ارے تو سارے کھیل لگا دے تیرا مولا کرنا چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا مالک الملک تو تل ملک منتشا وطن سے الملک میں منتشا وہ تو منتشا عزت کے لیے انسان کتنی دور بھاگ کرتا ہے مجھے عزت ملے مجھے عزت ملے مجھے عزت ملے اس کے لیے کتنے پیترے کھیل رہا کتنے طریقے اختیار کر رہا لیکن اللہ کہتا ہے یہ بھی تو میرے ہی ہاتھ میں ہے تو عز و منتشا و منتشا بے ادیکل خیر میں چاہوں گا تو دوں گا میں چاہوں گا تو نہیں دوں گا یہ تو ظاہر کا کنٹرولنگ پاور ہوا اور اندر کا کنٹرولنگ پاور یعنی دل میں خوشی دل میں سکون دل میں اطمینان اور دل میں خوف دل میں خشیت دل میں غم دل میں رونا اللہ کہتا ہے یہ بھی میرے ہاتھ میں ہے میں قرآن ہی سے آپ آپ کو کو بتا کر نکال کر کے بتاؤں اللہ کہتا ہے ہوا از ہاکو و اب کا میں نے ابھی علماء کی ایک مجلس تھی وہاں یہی بات کہی ہوا از ہاکو و اب کا اللہ کہتا ہے میں ہی ہنساتا ہوں میں ہی رلاتا ہوں میں ہی ہساتا ہوں میں ہی رلاتا ہوں دیکھیے اللہ کی شان اللہ ہنسانے پر آتا ہے اللہ ہنسانے پر آتا ہے تو پھانسی کے پندے پر پھانسی کے پندے پر ہمارے اکابر ہنستے ہوئے نظر آتے اور اللہ رلانے پر آتا ہے تو رقص و سرور اور ناچگان کی مجلس میں بھی انسان روتا ہوا نظر آتا ہے ارے بھائی تو ناچگان دیکھ رہا ہے آج کل ہنسانے کے لیے تو بہت کیسٹس ملتی ہے مارکیٹ میں جوکس کی بہت ساری کیسٹ ملتی ہے لو خرید خرید کر کیسے لا رہے بھائی کیوں لا رہے ذرا بے کلاک مائنڈ فریش تھا اچھا مالک کیا پیش ہوگا اگر مالک نہ چاہے تو پوری رات جوکس کی کیسے دیکھ لو اللہ کبھی بھی دل میں ہنسانا نصیب نہیں کرے گا ہسنا نصیب نہیں کرے گا فرمایا ہوا از حق ہوا اب کا ایمان اس شاید کے اوپر ہم پڑھتے ہیں ہمارا ایمان نہیں ہے ہوا از حق ہوا اب کا وہی رلاتا ہے وہی ہنساتا ہے اللہ کہتا ہے تیرا خارجی کنٹرولنگ پاور بھی میرے پاس تیرا داخلی کنٹرولنگ پاور بھی میرا پاس جب سب کچھ میرے پاس ہے تو اے میرے بندے تو اسباب کا دیوانہ بن کر اس کو خدا کیوں بنا بیٹھا اسباب کے پیچھے کیفیت دینے والے خدا کو تو مان لے اس کا ورد کر اس کو یاد کر اس کا ذکر کر اور اللہ کا ذکر انسان کے دلوں کو تسلی دینے والا ہے اللہ کا ذکر انسان کے دلوں کو تسلی دینے والا ہے اللہ بکر اللہ ہے القلوب اللہ بکر اللہ ہے القلوب اے لوگوں تمہارے دلوں کو سکون ملے گا اللہ کی یاد سے اللہ کی یاد کیسی ہے دیکھو اللہ کا ذکر جو ہے نا ایک تو نماز روزہ زکات یہ بھی ذکر ہے اور ایک اللہ کا ذکر وہ ہے کہ جس میں اللہ اللہ کرنا تسبیحات پڑھنا سبحان اللہ پڑھنا الحمد پڑھنا یا کسی اہل دل سے صاحب بزرگ آدمی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر اللہ اللہ کرنا یعنی بیگ کے ذریعے سے اپنے دلوں کی اصلاح کرنا یہ بھی ایک ذکر ہے یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جس ذکر کے لیے میرے بھائیوں نہ وضو کی ضرورت نہ قبلے کی ضرورت نہ وقت کی ضرورت نہ امیر اور غریب کی کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کیسے ذکر کروں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے اللہ میں غریب کا کیسے ذکر کرتا امیر ہو یا غریب عورت ہو یا مرد اپنا ہو یا پرایا ہر ایک کے لیے وضو ہو یا بغیر وضو قبلہ رخ ہو یا قبلہ رخ نہ ہو رات ہو یا دن ہو برا ہو یا ضعیف ہو یا جوان ہو ہر ایک کے لیے اللہ کا ذکر میں اس پر ایک دو باتیں عرض کروں کہ ذکر کیسی چیز ہے ہمارے اندر ذکر کی بہت غفلت ہے ہمارے نوجوان قرآن نہیں پڑھتے ذکر چھوڑ دیا ہمارے جوان تسبیحات نہیں پڑھتے ذکر چھوڑ دیا ہمارے جوان کسی اہل دل سے بیت ہو کر ذکر کی تلقین نہیں کرتے غافل ہو گئے ذکر کتنی بڑی چیز ہے دیکھو اور عبادتوں پر حق شان شانہ نے جنت کے وعدے فرمائے مثلا نماز پر فرمایا ہم تمہیں جنت دیں گے روزے پر فرمایا ہم تمہیں جنت دیں گے زکات پر فرمایا ہم تمہیں جنت دیں گے حج پر فرمایا ہم تمہاری مغفرت فرما دیں گے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے بڑے بڑے وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ جنت بھی بہت بڑی نعمت مغفرت بھی بہت بڑی نعمت لیکن ذکر پر اللہ نے جو نعمت دینے کا وعدہ کیا ہے وہ وعدہ کسی عبادت پر نہیں ملتا نماز پر بھی نہیں ملتا اب وہ کیا ہے جنت ذکر پر وعدہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں پز قرونی از اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا ہماری بساط کیا ہے ہم گندے ہم ہر طرح کے گندے اور اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں یاد کروں گا یہ کتنی بڑی چیز ہو گئی اچھا اور اگر ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کیا کرے گا یہ نہیں کہا کہ جہنم میں داخل کروں گا یہ نہیں کہا کہ شیطان کو یہ نہیں کہا کہ میں جہنم میں فلا فلا سزا دوں گا اللہ نے ایک عجیب بات فرمائی فرمایا نقیز لہو لہو ایسی سزا اللہ نے بیان فرمائی خطرناک فرمایا جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کو شیطان کے حوالے کر دوں گا کتنی خطرناک سزا ہے شیطان کے حوالے کر دوں گا اب شیطان کیا کرے گا فانساہم ذکر اللہ استاح وز علیہ مسان پانسا ہوں ذکر اللہ اس کی مثال میں یوں دیا کرتا ہوں جب کوئی ملک والا دوسرے ملک پر حملہ کرے اور یہ ملک مغلوب ہو گیا اس کا فوجی ہاتھ میں آیا تو غالب ملک والا فوجی اس ملک کے فوجی کو یوں کہتا ہے ہاتھ اٹھا دے ہتھیار نیچے رکھ کیوں تاکہ تم اس پر حملہ نہ کرے اب میں تجھ پر حملہ کروں گا تم مغلوب ہو چکے ہو ہم غالب ہیں شب اپنے ہاتھ اٹھا دو یعنی اس کے سارے ہتھیاروں کو چھین لیا جاتا ہے بس کسی طرح شیطان ہم پر غالب آئے گا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ذکر کی دولت لے کر تمہیں غافل کر دے گا استام علیہم پان فانساہم ذکر اللہ میں قرآن کریم سے ذکر کی اور ایک مثال حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے باب میں عذاب مانگا قوم جب نافرمانی پر اتری تو عذاب مانگا عذاب کے آثار کو شروع ہوئے حضرت یونس کو ابھی نکلنے کی اجازت نہیں ملی تھی اور بغیر اجازت کے نکل گئے سمندر کے کنارے پہنچے کشتی میں سوار ہو گئے کشتی چلنے لگی اس زمانے میں عقیدہ اور مانیتا یہ تھی کہ اگر کوئی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگتا ہے تو پوری کشتی داوادول ہوتی ہے اب کشتی بیس سمندر میں ادھر ادھر ہونے لگی تو ملا اور کپتان جو تھا اس نے یہ کہا کہ کوئی بھگورا غلام آیا ہے اپنے مالک کی اجازت کے بغیر قرآن دازی ہوئی چٹھی ڈالی گئی تین مرتبہ ڈالا تینوں مرتبہ حضرت یونس کا نام نکلا ہے حضرت یونس نے فرمایا کہ ہاں میں ہی اپنے مولا کا بھورا غلام ہوں اپنے اللہ کی اجازت کے بغیر میں نکل گیا ہوں ادھر حال یہ ہوا قوم کا کہ جب آثار عذاب کو دیکھا تو توبہ کرنے کے لیے نکلی اپنے نبی کو تلاش کیا لیکن نبی نہیں ملے اللہ کی اجازت کے بغیر چلے تھے حضرت یونس نے فرمایا کہ میری وجہ سے پوری کشتی ڈوب جائے اس کے بجائے میں ہی خود سمندر میں چھلانگ لگا دوں حضرت نے چھلانگ لگائی وغیرہ فنادا گا پھر ظلماتی اللہ اللہ اللہ اللہ شانو نے بہت بڑی مچھلی بھیج دی اور فرمایا یونس کو اپنے اندر لے لو لیکن فرمایا تیرا نوالا نہیں ہے تجھے حفاظت کرنا ہے کھانا نہیں ہے تجھے اپنے اندر حفاظت کرنا ہے مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا بالکل سمندر کی تہ میں چلی گئی مفسرین نے لکھا ہے کہ سمندر کی تہ میں جب وہ مچھلی پہنچی تو حضرت یونس علیہ السلاۃ وسلام نے اللہ اللہ کی آواز سنی وہاں سمندر کی تہ میں تو پیٹ ہی میں اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ اس جگہ کون تیرا اللہ اللہ کرنے والا ہے جبکہ ظلمات ان کو کہا ظلمات اندھیرے پر اندھیرا ہے ایک تو پانی کا اندھیرا رات کا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اللہ اسی جگہ پر کون تیرا ذکر کر رہا ہے اللہ کی طرف سے آپ کے قلب پر الہام ہوا کہ میرے کنکر سمندر کے نیچے میرا ذکر کر رہے ہیں اور صاحب رحلمانی نے لکھا ہے فرمایا کہ یہ کنکر کی آواز حضرت یونس کے وہاں اس لیے پہنچائی گئی تاکہ یونس بھی ان حالات میں اللہ کا ذکر کرے پھر حضرت یونس کو یاد آ گیا اور اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا لا الہ الا انت سبحان کا کنت من ظالمین اب آگے دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے فلونا ان کان مینل مسبرین لالا بیسا بی ساتھی بنی عوںسوم اللہ کہتا ہے اگر یونس میرا ذکر نہ کرتا تو میں قیامت تک اس کو مچھلی کے پیٹ میں اسی طرح رکھتا معلوم ہوتا ہے ذکر وہ چیز ہے اللہ کی یادیں تسبیحات وہ چیزیں ہیں جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں اور جو پڑھتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں لو بہت بڑا صوبی بن گیا ذکر وہ چیز ہے تسبیحات وہ چیزیں ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی شرح کرتے ہوئے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے فرمایا تسبیح وہ چیز ہے کہ بڑی بڑی مصیبتوں کو اللہ کھول دیا کرتا ہے یہی تو وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ابا جان سے کہا کہ ابا جی مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے میری چمڑی نکل گئی اور چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں کی چمڑی نکل گئی کوئی غلام یا باندھی دے دیجیے اللہ کے نبی نے غلام یا باندھی نہیں دی فرمایا تینتیس مرتبہ بیتی سبحان اللہ پلو تینتیس مرتبہ الحمد اللہ پلو چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پلو اس میں حکمت کیا تھی غلام باندھی نہیں دی اور تسبیحات بتا دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی نے مصیبت کے موقع پر تسبیحات بتا کر اس طرح اشارہ فرمایا اگر اپنے مصائب میں اپنے حالات میں اپنی پریشانی پریشانیوں میں اگر اللہ اللہ کرو گے ذکر کرو گے اللہ کی یاد کرو گے اللہ مصیبتوں کو کھول دے گا ہماری دلوں کے گموں اور پریشانیوں کو دور کرنے کا علاج سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ کی یاد کریں اللہ کے ذکر پر آئے اللہ بھی ذکر اللہ کے تطمئن القلوب اسی مناسبت سے میں نے آیت پڑھی اور اسی مناسبت سے چند باتیں عرض کی ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے